حضرت اس بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رافی بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا لیکن میں ممانعت کی وجہ نہیں سمجھ سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایسے کام سے منع فرما دیا ہے جو تمہارے لیے مفید تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اس مفید کام سے تمہارے لیے بدرجہ بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حقل سے روک دیا ہے اور حقل سے مراد زمین کو تہائی یا چوتھائی حصے کے عوض بٹائی پر دینا ہے لہذا جس شخص کے پاس فالتو زمین ہے جس کی اسے ضرورت نہیں تو وہ اپنے کسی مسلمان غریب بھائی کو دے دے دے یا پھر چھوڑ اسی طرح آپ نے مزابنہ سے بھی منع فرمایا ہے اور مزابنہ یہ ہے کہ ایک شخص کھجور کے بہت سے درختوں کے پاس بہت سے خوش کھجوریں لے کر آئے اور کہے یہ اتنے اتنے یعنی معین وزق کھجوروں کے عوض لے لے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھیانوے